کرنے کا کام سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خرابی کا دائرہ ہماری قومی زندگی کے ہر شعبے میں پھیلا ہوا ہے جو خرابیابی آج پائی جاتی ہے ان میں سے ہر ایک متعدد اسباب سے نشو نما پاتی ہوئی اس حالت تک پہنچی ہے کہ اس کی جڑ ہماری تاریخ اور روایات اور نظام تعلیم و تمدن و سیاست میں نہایت گہری ہے اور مختلف شعبوں کی یہ ساری خرابیاں مل جل کر ایک دوسرے کو سہارا دے رہی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی صاحب بصیرت آدمی کو یہ تسلیم کرنے میں کچھ بھی تعمل ہوگا کہ ان حالات میں جزوی اصلاح کی کوئی تدبیر نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی آپ دینی مدارس کھول کر یا کلم و نماز کی تبلیغ کر کے یا فسق و فجور کے خلاف واضح و تلقین کر کے یا گمراہ فرقوں کے خلاف مورچے لگا کر زیادہ سے زیادہ اگر کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو بس یہ کہ دین جس رفتار سے مٹ رہا ہے اس میں کچھ سستی پیدا کر دے اور دینی زندگی کو سانس لینے کے لیے کچھ دن زیادہ مل جائے لیکن یہ امید آپ ان تدبیروں سے نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اس کے مقابلے میں جاہلیت کے کلمے پست ہو کر رہ جائے اس لیے کہ جو اسباب اس وقت تک اللہ کے کلمے کو پست اور جاہلیت کے کلموں کو بلند کرتے رہے ہیں وہ سب بدستور موجود رہیں گے یکسو ہو جائے اسی طرح اگر آپ چاہے کہ موجودہ نظام تو انہی بنیادوں پر قائم رہے مگر اخلاق یا معاشرت یا معیشت یا نظم و نسق یا سیاست کی موجودہ خرابیوں میں سے کسی کی اصلاح ہو جائے تو یہ بھی کسی تدبیر سے ممکن نہیں ہے کیونکہ ان میں سے ہر چیز موجودہ نظام زندگی کی بنیادی خرابیوں کی آفریدہ اور پروردہ ہے اور ہر خرابی کو دوسری بہت سی خرابیوں سے سہارا مل رہا ہے ایسے حالات میں ایک جامعہ فساد کو رفع کرنے کے لیے ایک جامع پروگرام ناگزیر ہے جو جڑ سے لے کر شاخو تک پورے توازن کے ساتھ اصلاح کا عمل جاری کرے وہ پروگرام ہمارے نزدیک کیا ہے اس پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب ملنا ضروری ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ فی کی چاہتے کیا ہیں مسلسل تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اسلام اور جاہلیت کا یہ ملا جلا مرکب جو اب تک ہمارا نظام حیات بنا رہا ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا یہ اگر چلتا رہا تو دنیا میں بھی ہماری کامل تباہی کا موجب ہوگا اور آخرت میں بھی اس لیے کہ اسی کی وجہ سے ہم اس حالت میں مبتلا ہے کہ امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر نہ ہم امریکہ اور روس اور برطانیہ کی طرح پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی دنیا ہی بنا سکتے ہیں کیونکہ ایمان و اسلام سے ہمارا جو تعلق قائم ہے وہ ہمیں اس راستے پر بے محابہ نہیں چلنے دیتا اور نہ ہم ایک سچی مسلمان قوم کی طرح اپنی آخرت ہی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ کام ہمیں وہ جاہلیت نہیں کرنے دیتی جس کے بے شمار فتنے ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہیں اس دو دلی کی وجہ سے ہم کسی چیز کا حق بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتے نہ دنیا پرستی کا نہ خدا پرستی کا اس کی وجہ سے ہمارا ہر کام خواتینی ہو یا دنیاوی تو متضاد افکار اور رجحانات کی رزم گاہ بنا رہتا ہے جن میں سے ہر ایک دوسرے کا توڑ کرتا ہے اور کسی فکر اور رجحان کے مطالبے بھی کما پورے نہیں ہونے پاتے یہ حالت بہت جلد ختم کر دینے کے لائق ہے اگر ہم اپنے دشمن نہیں ہیں تو ہمیں بہرحال یکسو ہو جانا چاہیے یکسوئی کا پہلا راستہ ایک یکسوئی کی صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون کس صورت کو پسند کرتا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے سابق مغربی حکمرانوں نے اور ان کی غالب تہذیب نے جس راستے پر اس ملک کو ڈالا تھا اسی کو اختیار کر لیا جائے اور پھر خدا اور آخرت اور دین اور دینی تہذیب و اخلاق کا خیال چھوڑ کر ایک خالص مادہ پرستانہ تہذیب کو نشو نما دیا جائے تاکہ یہ ملک بھی ایک دوسرا روس یا امریکہ بن سکے مگر علاوہ اس کے یہ رائے غلط ہے خلاف حق ہے اور تباہ کن ہے میں کہوں گا کہ پاکستان میں اس کا کامیاب ہونا ممکن بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہاں کی کی نفسانیت اور اور روایات میں اسلام محبت عقیدت اتنی گہری جڑے رکھتی ہے کہ انہیں اکھاڑ پھینکنا کسی انسانی طاقت کے بس کا کام نہیں ہے تاہم جو لوگ اس راستے پر جانا چاہتے ہیں وہ اس گفتگو کے مخاطب نہیں ہے یکسوئی کا دوسرا راستہ یکسوئی کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور قومی زندگی کے لیے اس راہ کا انتخاب کر لیں جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دکھائی ہے یہی ہم چاہتے ہیں اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلم آبادی کے کم از کم نو سو ننانوے فی ہزار باشندے چاہتے ہیں اور یہی ہر اس شخص کو چاہنا چاہیے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل ہو مگر جو لوگ بھی اس راہ کے پسند کرنے والے ہو انہیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جن حالات سے ہم گزرتے ہوئے آ رہے ہیں اور جن میں اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں ان میں تنہا اسلام اور خالص اسلام کو پاکستان کا رہنما فلسفہ حیات اور غالب نظام زندگی بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے دوسرے راستے کے تقاضے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام اور غیر اسلامی قدامت کی اس آمیزش کو جسے صدیو کی روایات نے پختہ کر رکھا ہے تحلیل کرے اور قدامت کے اجزاء کو الگ کر کے خالص اسلام کے اس جوہر کو لے لے جو قرآن اور سنت کے معیار پر جوہر اسلام ثابت ہو ظاہر ہے کہ یہ کام ہمارے ان گروہوں کی مزاحمت اور سخت مزاحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا جو قدامت کے کسی کسی نہ جز کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مغرب کی حقیقی تمدنی اور علمی ترقیات کو اس کے فلسفہ حیات اور انداز فکر اور اخلاق و معاشرت کی گمراہیوں سے الگ کرے اور پہلی چیز کو لے کر دوسری چیز کو بالکل اپنے ہاں سے خارج کر دے ظاہر ہے کہ اسے ہمارے وہ گروہ برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے خالص مغربیت کو یا اسلام کے کسی نہ کسی مغربی ایڈیشن کو اپنا دین بنا رکھا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگ فراہم ہو جو اسلامی ذہنیت کے ساتھ تعمیری صلاحیتیں بھی رکھتے ہو پھر مضبوط سیرت اور صالح اخلاق اور مستحکم ارادے کے مالک بھی ہو ظاہر ہے کہ یہ جنس ہمارے ہاں ویسے ہی کامیاب ہے پھر اس دل گردے کے لوگ آخر کہاں آسانی سے ملا کرتے ہیں جو سیاسی اور معاشی چوٹ بھی سہے فتو کی مار بھی برداشت کرے اور جھوٹے الزامات کی چوترفہ بارش کا مقابلہ بھی پورے صبر سکون کے ساتھ کرتے چلے جائے ان سب شرطوں کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ اسلام کو نظام غالب بنانے کی تحریک اسی طرح ایک ہماگیر سیلاب کے مانند اٹھے جس طرح مغربی تہذیب یہاں سیلاب کے مانند آئی اور زندگی کے ہر شعبے میں چھا گئی اس ہماگیری گیری اور سیلابیت کے بغیر نہ یہ ممکن ہے کہ مغربی تہذیب کو گلو اقتدار سے بے دخل کیا جا سکے اور نہ یہ ہی ممکن ہے کہ نظام تعلیم نظام قانون نظام معیشت اور نظام سیاست کو بدل کر ایک دوسرا تمدن خالص اسلامی بنیادوں پر تعمیر کیا جا سکے یہی کچھ ہم چاہتے ہیں ادھورا نہیں جامع حل ہمارے پیش نظر پاکستان کے مسلمانوں کی پرانی قومی تہذیب کا آہیہ نہیں بلکہ اسلام کا آہیہ ہے ہم علوم جدیدہ اور ان کی پیدا کی ہوئی ترقیات کے مخالف نہیں بلکہ اس نظام تہذیب و تمدن کے باغی ہیں جو مغربی فلسفہ زندگی اور فلسفہ اخلاق کا پیدا کردہ ہے ہم دو دو اور چار چار روپے والے ممبر بھرتی کر کے کوئی سیاسی کھیل کھیلنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی قوم میں سے کر ایسے لوگوں کو منظم کرنا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت کے حقیقی اسلام کو یہاں کا غالب نظام زندگی بنانے کے لیے قدامت اور جدت دونوں سے لڑنے پر تیار ہو ہم زندگی کے کسی ایک جز یا بعض اجزاء میں کچھ اسلامی رنگ پیدا کر دینے کے قائل نہیں ہے بلکہ اس بات کے در پر ہے کہ پورا اسلام پوری زندگی پر حکمراں ہو انفرادی سیرت اور گھر کی معاشرت پر حکمراں ہو تعلیم کے اداروں پر حکمراں ہو قانون کی عدالتوں پر حکمراں ہو سیاست کے ایوانوں پر حکمراں ہو نظم و نسق کے محکموں پر حکمراں ہو اور معاشی دولت کی پیداوار اور تقسیم پر حکمراں ہو اسلام کے اس ہماگیر تسلط ہی سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان یکسو ہو کر ان روحانی اخلاقی اور مادی فواہد سے پوری طرح متمتع ہو اخلاقی اور مادی فواہد سے پوری طرح متمتع ہو جو رب العالمین کی دی ہوئی ہدایت پر چلنے کا لازمی اور فطری نتیجہ ہے اور پھر اسی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ملک تمام مسلم ممالک کے لیے دعوت الخیر کا اور تمام دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بن جائے ہمارا لاہ عمل ہمارے اس مقصد کو سمجھنے کے بعد کسی کو ہمارے لاہ عمل کے سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آ سکتی اس کے چار بڑے بڑے اجزاء ہیں سوچ کی درستی اور اعلی مقصد زندگی کا شعور اس کا پہلا جز تطہیر افکار وہ تعمیر افکار ہے یہ تطہیر و تعمیر اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے کہ ایک طرف غیر اسلامی قدامت کے جنگل کو صاف کر کے اصلی اور حقیقی اسلام کی شاہراہ مستقیم کو نمایاں کیا جائے دوسری طرف مغربی علوم و فنون اور نظام تہذیب و تمدن پر تنقید کر کے بتایا جائے کہ اس میں کیا کچھ غلط اور قابل ترک ہے اور کیا کچھ صحیح اور قابل اخذ تیسری طرف وضاحت کے ساتھ یہ دکھایا جائے کہ اسلام کے اصولوں کو حال کے مسائل و معاملات پر منتبک کر کے ایک صالح تمدن کی تعمیر کس طرح ہو سکتی ہے اور اس میں ایک ایک ایک شعبہ زندگی کا نقشہ کیا ہوگا طریقے سے خیالات بدلیں گے اور ان کی تبدیلی سے زندگیوں کا رخ پھرنا شروع ہوگا اور ذہنوں کو تعمیر نو کے لیے فکری غذا بہم پہنچے گی پاکیزہ سیرت و کردار کی تلاش اس کا دوسرا جز صالح افراد کی تلاش تنظیم اور تربیت ہے اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ ان آبادیوں سے ان مردوں اور عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر منظم کیا جائے جو پرانی اور نئی خرابیوں سے پاک ہو یا اب ان خرابیوں سے پاک ہونے کے لیے تیار ہو حق کو حق مان کر اس کے لیے وقت مال اور محنت کی کچھ قربانی کرنے پر آمادہ ہو خواہ وہ نئے تعلیم یافتہ ہو یا پرانے خواہ وہ عوام میں سے ہو یا خواص میں سے ہو ہو اور خواہ وہ غریب یا یا امیر متوسط ایسے لوگ جہاں کہیں بھی ہو انہیں غوش عافیت سے نکال کر میدان سعی و عمل میں لانا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں جو ایک صالح عنصر بچا کچا موجود ہے مگر منتشر ہونے کی وجہ سے یا جزوی اصلاح کی پراگندہ کوششیں کرنے کی وجہ سے کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر رہا ہے وہ ایک مرکز پر جامع ہو اور ایک حکیمانہ پروگرام کے مطابق اصلاح و تعمیر کے لیے منظم کوشش کر سکے پھر ضرورت ہے کہ اس طرح کا ایک گروہ بنانے ہی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ذہنی و اخلاق کی تربیت بھی کی جائے تاکہ ان کی فکر زیادہ سے زیادہ سلجھی ہوئی اور ان کی سیرت زیادہ سے زیادہ پاکیزہ مضبوط اور قابل اعتماد ہو ہمیں یہ حقیقت کبھی نہ بھولنی چاہیے کہ اسلامی نظام محض کاغذی نقشوں اور زبانی دعووں کے بل پر قائم نہیں ہو سکتا اس کے قیام اور نفاذ کا سارا انحصار اس پر ہے کہ آیا اس کی پشت پر تعمیری صلاحیتیں اور صالح انفرادی سیرتیں موجود ہے یا نہیں کاغذی نقشوں کی خامی تو اللہ کی توفیق سے علم اور تجربہ ہر وقت رفع کر سکتا ہے لیکن صلاحیت اور صالحیت کا فقدان سرے سے کوئی عمارت اٹھا ہی نہیں سکتا اور اٹھا بھی لے تو سہار نہیں سکتا منظم اور مشترکہ جدوجہد اس کا تیسرا جز ہے اجتماعی اصلاح کی سڑ اس میں سوسائٹی کے ہر طبقے کی اس کے حالات کے لحاظ سے اصلاح شامل ہے اور اس کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہو سکتا ہے جتنے کام کرنے والوں کے ذرائع وسیع ہو اس کے لیے کارکنوں کو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف حلقوں میں تقسیم کرنا چاہیے اور ہر ایک کے سپرد وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ اہل تر ہو ان میں سے کوئی شہری عوام میں کام کرے اور کوئی دیہاتی عوام میں کوئی کسانوں کی طرف متوجہ ہو اور کوئی مزدوروں کی طرف کوئی متوسط طبقے کو مخاطب کرے اور کوئی اونچے طبقے کو کوئی ملازمین کی اصلاح کے لیے کوشاں ہو اور کوئی تجارت پیشہ اور صنعت پیشہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کسی کی توجہ پرانی درس گاہوں کی طرف ہو اور کسی کی نئے کالجو کی طرف کوئی جمود کے قلوں کو توڑنے میں لگ جائے اور کوئی الہاد و فسق کے سیلاب کو روکنے میں کوئی شعر و ادب کے میدان میں کام کرے اور کوئی علم و تحقیق کے میدان میں اگرچہ ان سب کے حلقہ سب کے سامنے ایک ہی مقصد اور ایک ہی اسکیم ہو جس کی طرف وہ قوم کے سارے طبقوں کو گھیر کر لانے کی کوشش کرے ان کا متعین نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ذہنی اخلاقی اور عملی انارکی کو ختم کیا جائے جو پرانے جمودی اور نئے انفعالی رجحانات کی وجہ سے ساری قوم میں پھیلی ہوئی ہے اور عوام سے لے کر خواص تک سب میں صحیح اسلامی فکر اسلامی سیرت اور سچے مسلمانوں کی سی عملی زندگی پیدا کی جائے یہ کام صرف واض و تلقین اور نشر و اشاعت اور شخصی ربط و مقالمے ہی سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مختلف سمتوں میں باقاعدہ تعمیری پروگرام بنا کر پیش قدمی کرنی چاہیے مثلا یہ عاملین اصلاح جہاں کہیں اپنی تبلیغ سے چند آدمیوں کو ہم خیال بنانے میں کامیاب ہو جائے وہاں وہ انہیں ملا کر ایک مقامی تنظیم قائم کر اور پھر ان کی مدد سے ایک پروگرام کو عمل میں لانے کی کوشش شروع کر دے جس کے چند اجزاء یہ ہیں بستی کی مسجدوں کی اصلاح حال عام باشندوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرانا تعلیم بالغان کا انتظام کم از کم ایک دار المطالعہ کا قیام لوگوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اجتماعی جدوجہد کے تعاون سے صفائی اور حفظان صحت کی کوشش بستی کے یتیموں بیواؤں معذوروں اور غریب طالب علموں کے فہرست مرتب کرنا اور جن جن طریقوں سے ممکن ہو ان کی مدد کا انتظام کرنا اور اگر ذرائع فراہم ہو جائے تو کوئی پرائمری اسکول یا ہائی اسکول یا دینی تعلیم کا ایسا مدرسہ قائم کرنا جس میں تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو اسی طرح مثلا جو لوگ مزدوروں میں کام کریں وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی سعی بھی کریں انہیں ایسی مزدور تنظیمات قائم کرنی چاہیے جن کا مقصد انصاف کا قیام ہو نہ کہ ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت بنانا ان کا مسلک جائز اور معقول حقوق کے حصول کی جد و جہد ہو نہ کہ طبقاتی کشمکش ان کا طریقہ کار اخلاقی اور آئینی ہو توڑ پھوڑ اور تخریب ان کے پیش نظر صرف اپنے حقوق ہی نہ ہو بلکہ اپنے فرائض بھی ہو جو مزدور یا کارکن بھی ان میں شامل ہو ان پر یہ شرط عائد ہونی چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے حصے کا فرض ضرور ادا کریں گی پھر ان کا دائرہ عمل صرف اپنے طبقے کے مفاد تک ہی محدود نہ ہونا چاہیے بلکہ یہ تنظیمات جس طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہو اس کی دینی اخلاقی اور معاشرتی حالات کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتی رہے اس عمومی اصلاح کے پورے لاہ عمل کا بنیادی حصول یہ ہے کہ جو شخص جس حلقے اور طبقے میں بھی کام کرے مسلسل اور منظم طریقے سے کرے اور اپنی سعی کو ایک نتیجے تک پہنچائے بغیر نہ چھوڑے ہمارا طریقہ یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہوا کے پرندوں اور آندھی کے جھگڑوں کی طرح بیج پھینکتے چلے جائے اس کے برعکس ہمیں کسان کی طرح کام کرنا چاہیے جو ایک متعین رقبے کو لیتا ہے پھر زمین کی تیاری سے لے کر فصل کی کٹائی تک مسلسل کام کر کے اپنی محنتوں کو ایک نتیجے تک پہنچا کر دم لیتا ہے پہلے طریقے سے جنگل پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے طریقے سے باقاعدہ کھیتیاں تیار ہوا کرتی ہیں حکومت اور نظام حکومت کا مسئلہ اصلاح عمل کا چوتھا جز نظام حکومت کی اصلاح ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے موجودہ بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی تدبیر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اصلاح کی دوسری کوششوں کے ساتھ ساتھ نظام حکومت کو درست کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے اس لیے کہ تعلیم قانون نظم و نسق اور تقسیم رزق کی طاقتوں کے بل پر جو بگاڑ اپنے اثرات پھیلا رہا ہو اس کے مقابلے میں بنا اور سنوار کی وہ تدبیریں جو صرف وعظ اور تلقین اور تبلیغ کے ذرائع پر منحصر ہو کبھی کارگر نہیں ہو سکتی لہذا اگر ہم فی الواقع اپنے ملک کے نظام زندگی کو فسق و ضلالت کی راہ سے ہٹا کر دین حق کی سرات مستقیم پر چلانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ بگار کو مسند اقتدار سے ہٹانے اور بنا کو اس کی جگہ متمکن کرنے کی براہ راست کوشش کریں ظاہر ہے کہ اگر اہل خیر اور اصلاح کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو وہ تعلیم اور قانون اور نظم و نسق کی پالسی کو تبدیل کر کے چند سال کے اندر وہ کچھ کر ڈالیں گے جو سیاسی تدبیروں سے ایک صدی میں بھی نہیں ہو سکتا جمہوری اور انتخابی راستہ یہ تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے ایک جمہوری نظام میں اس کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے انتخاب کا راستہ رائے عام کی تربیت کی جائے عوام کے معیار انتخاب کو بدلا جائے انتخاب کے طریقوں کی اصلاح کی جائے اور پھر ایسے لوگوں کو اقتدار کے مقام پر پہنچایا جائے جو ملک کے نظام کو خالص اسلام کی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہو اور قابلیت بھی ہماری تشخیص یہ ہے کہ اس ملک کے سیاسی نظام کی خرابیوں کا بنیادی سبب یہاں کے طریقے انتخاب کی خرابی ہے جب انتخاب کا موسم آتا ہے تو منصب و جاہ کے خواہش مند لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور دوڑ دوب کر کے یا تو کسی پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرتے یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں اس کوشش میں وہ کسی اخلاق اور کسی ضابطے کے پابند نہیں ہوتے کسی جھوٹ کسی فریب کسی چال کسی دباؤ اور کسی ناجائز سے ناجائز ہٹکنڈے کے استعمال میں بھی ان کو دریغ نہیں ہوتا جسے لالچ دیا جا سکتا ہے اس کا ووٹ لالچ سے خریدتے ہیں جسے دھمکی سے مرعوب کیا جا سکتا ہے اس کا ووٹ دھمکی سے لے لیتے ہیں اور جس کو کسی تعصب کی بنا پر اپیل کیا جا سکتا ہے اس کا ووٹ تعصب کے نام پر مانگتے ہیں گندا سیاسی عمل اور اصلاح کا راستہ اس گندے کھیل کے میدان میں قوم کے شریف عناصر اول تو اترتے ہی نہیں اور بھولے بھٹکے اگر وہ کبھی اتر آتے ہیں تو پہلے ہی قدم پر انہیں میدان چھوڑ دینا پڑتا ہے مقابلہ صرف ان لوگوں کے درمیان رہ جاتا ہے جنہیں نہ خدا کا خوف ہو نہ خلق کی شرم اور نہ کوئی بازی کھیل جانے میں کسی طرح کا پھر ان میں سے کامیاب ہو کر وہ نکلتا ہے جو سب جھوٹوں کو جھوٹ میں اور سب چال بازو کو چال بازی میں شکست دے دے رائے دینے والی عوام جس کے ووٹوں سے یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں نہ اصولوں کو جانچتی ہے نہ پروگراموں کو پرکھتی ہے نصیرتوں اور صلاحیتوں کو دیکھتی ہے اس سے جو بھی زیادہ ووٹ جھپٹ لے جائے وہ بازی جیت لیتا ہے بلکہ اب تو اس کے حقیقی ووٹوں کی اکثریت بھی کوئی چیز نہیں رہی ہے کرایہ پر ووٹ دینے والے جعلی ووٹر اور بدیانت پولنگ افسر اپنے ہاتھوں کے کرتب سے بارہا ان لوگوں کو شکست دے دیتے ہیں جن کو اصل رائے دہندوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوتا ہے بس اوقات انتخاب کی نوبت بھی نہیں آنے پاتی ایک بے ضمیر مجسٹریٹ کسی ذاتی دلچسپی کی بنا پر یا کسی کا اشارہ پا کر تمام امیدواروں کو بیک قلم میدان سے ہٹا دیتا ہے اور منظور نظر آدمی بلا مقابلہ پورے انتخاب کا نمائندہ بن جاتا ہے خواہ وہ واقعی نمائندہ ہو یا نہ ہو طریقہ انتخاب کی اصلاح ہر شخص جو کچھ بھی عقل رکھتا ہے ان حالات کو دیکھ کر خود یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ جب تک یہ طریقہ انتخاب جاری ہے کبھی قوم کے شریف اور نیک اور ایماندار آدمیوں کے ابھرنے کا امکان ہی نہیں ہے اس طریقے کا تو مزاج ہی ایسا ہے کہ قوم کے بدتر سے بدتر عناصر چھٹ کر سطح پر آئے اور جس بد اخلاقی اور بد کرداری سے وہ انتخاب جیتتے ہیں اسی کی بنیاد پر وہ ملک کا انتظام چلائے یہ طریقے یکسر بدل دینے کے لائق ہیں ان کے بجائے دوسرے کیا طریقے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے بہتر آدمی اوپر آ سکے ان کی ایک مختصر سی تشریح میں آپ کے سامنے کرتا ہوں آپ خود دیکھ لیں کہ آیا ان طریقوں سے نظام حکومت کی اصلاح کی توقع کی جا سکتی ہے یا نہیں اول یہ کہ انتخابات اصولوں کی بنیاد پر ہو نہ کہ شخصی یا علاقائی یا قبائلی مفادات کی بنیاد پر دوم یہ کہ لوگوں کو ایسی تربیت دی جائے جسے قابل ہو سکے کہ ایک اصلاحی پروگرام کو نافذ کرنے کے کے لیے کس قسم آدمی موضوع ہو سکتے ہیں اور ان میں کیا اخلاقی صفات اور ذہنی صلاحیتیں ہونی چاہیے سوم یہ کہ لوگوں کے خود امیدوار بن کر کھڑے ہونے اور خود روپیہ صرف کر کے ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ بند ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح بالعموم صرف خود غرض لوگ ہی منتخب ہو کر آئیں گے اس کے بجائے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہے جس سے ہر حلقہ انتخاب کے شریف و معقول لوگ سر جوڑ کر بیٹھے کسی موضوع آدمی کو تلاش کر کے اس سے درخواست کرے کہ وہ ان کی نمائندگی کے لیے تیار ہو اور پھر خود دوڑ دوب کر کے اور اپنا مال صرف کر کے اسے کامیاب کرنے کی کوشش کرے اس طرح جو لوگ منتخب ہوں گے وہی بے قرض ہو کر اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے چہارم یہ کہ جو کارکن اس شخص کو کامیاب کرانے کی جدوجہد کرے ان سے قسم لی جائے کہ وہ اخلاق حدود اور انتخابی ضوابط کی پوری پابندی کریں گے کسی کسی تعصب کے کے نام پر اپیل نہ کریں گے جواب میں بھی جھوٹ اور اور بہتان تراشی چال بازو سے کام نہ لیں گے کسی کی رائے روپیے سے خریدنے یا دباؤ سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں گے کوئی جعلی ووٹ نہ بھگتائیں گے خواہ جیتے یا ہارے بہرحال شروع سے آخر تک پوری انتخابی جنگ صداقت و دیانت کے ساتھ باصول طریقے سے لڑیں گے اگر اس ملک کے انتخاب میں ان طریقوں کو آزمایا جائے تو جمہوریت کو قریب قریب بالکل پاک کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کے لیے برسر اقتدار آنے کے دروازے بند کیے جا سکتے ضروری نہیں کہ ان کے بہتر نتائج پہلے ہی قدم پر ظاہر ہو جائے لیکن اگر اس رخ پر ایک دفعہ انتخابات کو ڈال دیا جائے تو جمہوریت کا مزاج اکثر تبدیل کیا جا سکتا ہے ممکن ہے کہ ان طریقوں سے نظام حکومت کی واقعی تبدیلی میں پچیس تیس سال صرف ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ مگر میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا صحیح راستہ یہی ہے اور جو تبدیلی اس طریقے سے ہوگی وہ انشاءاللہ پائیدار مستقم ہوگی میں نے اس مرض کا طریقہ علاج بھی بیان کر دیا ہے اور وہ مقصد بھی پیش کر دیا ہے جس کے لیے ہم علاج کی یہ کوششیں کرنا چاہتے ہیں